ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور اے نبی کیا آپ نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف رنگوں کے پھل نکالے اور پہاڑوں کے بھی مختلف حصے ہیں سفید اور سرخ کہ ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں اور بہت گہرے سیاہ اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ زبردست بڑے بخشنے والے ہیں سامعین آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے کیجیے مختلف رنگ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے کمالات دیکھو کہ ایک ہی قسم کی چیزوں میں گونا گون نمونے نظر آتے ہیں ایک پانی آسمان سے اترتا ہے اور اسی سے مختلف قسم کے رنگ برنگ کے پھل پیدا ہو جاتے ہیں سرخ سبز سفید وغیرہ اسی طرح ہر ایک کی خوشبو الگ الگ ہر ایک کا ذائقہ جدا گانا جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ راحت کی آیت نمبر چار میں فرمایا وہ فی الدقی متجاورات آیا یعنی کہیں انگور ہے کہیں کھجور ہے کہیں کھیتی ہے وغیرہ اسی طرح پہاڑوں کی پیدائش بھی قسم قسم کی ہے کوئی سفید ہے کوئی سرخ ہے کوئی کالا ہے کسی میں راستے اور گھاٹیاں ہیں کوئی لمبا ہے کوئی ناہموار ہے ان بے جان چیزوں کے بعد جاندار چیزوں پر نظر ڈالو انسانوں کو جانوروں کو چوپائیوں کو دیکھو ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی وضع وضع کی گلکاریاں پاؤ گے بربر حبشی تماتم بالکل سیاہ فام ہوتے ہیں سقالبہ قوم روئی بالکل سفید رنگ عرب درمیانہ ہندی ان کے قریب قریب چنانچہ سور روم کی آیت نمبر باویس میں اللہ نے فرمایا وختلاف و السینتی و کم تمہاری بول چال کا اختلاف تمہارے رنگوں کا اختلاف بھی ایک عالم کے لیے تو قدرت کی کامل نشانی ہے اسی طرح چوپائے اور دیگر حیوانات کے رنگ روپ بھی علیحدہ علیحدہ ہیں بلکہ ایک ہی قسم کے جانوروں میں ان کی رنگتیں بھی مختلف ہیں بلکہ ایک ہی جانور کے جسم پر کئی کئی قسم کے رنگ ہوتے ہیں سبحان اللہ سب سے اچھے خالق ہیں اللہ تعالیٰ کیسی کچھ برکتوں والے ہیں اس کے بعد ہی فرمایا کہ جتنا کچھ خوف الہی کرنا چاہیے اتنا خوف تو اللہ تعالیٰ سے صرف علماء ہی کرتے ہیں کیونکہ وہ جاننے بوجھنے والے ہوتے ہیں حقیقتاً جو شخص جس قدر اللہ تعالیٰ کی دات و صفات کی نسبت معلومات زیادہ رکھے گا اسی قدر اللہ کی عظیم قدیر علیم الہی کی عظمت و حیبت اس کے دل میں بڑھے گی اور اس قدر اس کی خشیت اس کے دل میں زیادہ ہوگی جو جانے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں وہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا علم اسے حاصل ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حلال اور اللہ کے حرام بتائے ہوئے کاموں کو حرام جانے اللہ کے فرمان پر یقین کرے اللہ کی وصیت کی نگہبانی کرے اللہ کی ملاقات کو برحق جانے اور اس کا شوق رکھے اپنے اعمال کے حساب کو سچ سمجھے خشیت ایک قوت ہوتی ہے جو بندے کے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے درمیان حائل ہو جاتی ہے عالم کہتے ہی اسے ہیں جو در پردہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی رغبت کرے اور اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے نفرت رکھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں باتوں کی زیادتی کا نام علم نہیں علم نام ہے بکثرت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ کثرت روایات کا نام علم نہیں علم تو ایک نور ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں ڈال دیتے ہیں احمد ابن صالح المصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں علم کثرت روایات کا نام نہیں بلکہ علم نام ہے اس کا جس کی تابے داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے یعنی کتاب و سنت اور صحابہ اور ائمہ سے پہنچا ہو وہ روایت سے ہی حاصل ہوتا ہے نور جو بندے کے آگے آگے ہوتا ہے وہ علم کو اور اس کے مطلب کو سمجھ لیتا ہے مروی ہے کہ علماء کی تین قسمیں ہیں عالم باللہ عالم بامر اللہ اور عالم باللہ و بامر اللہ عالم باللہ عالم بامر اللہ نہیں اور عالم بامر اللہ عالم باللہ نہیں ہاں عالم باللہ و بھی اللہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو اور حدود و فرائض کو جانتا ہو عالم باللہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو لیکن اللہ کی حدود اور فرائض کو نہ جانتا ہو عالم بھی اللہ وہ ہے جو حدود و فرائض کو تو جانتا ہو لیکن دل اس کا خشیت الہی سے خالی ہو